جن تک بھی فرق کام ہے دے سکتے مجھے کافی دوکھ محسوس ہو رہا ہے ہماری برداشت سے باہر رکھتے ہیں الکریم اللہ تبارک بارک تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے ایک تو ہے روح جو ہے تو کتنی قسم روح کی جی روح جماعتی روح نباتاتی روح حیوانی روح انسانی چار قسم کی روح ہیں روح جماعتی بے جان مخلوق کی بھی اخروب ہے یہاں تک کہ ایٹم کا ایک آربٹ نیوٹران ہے جو درمیان میں مرکزہ درمیان میں یہ نیوکلس اور نیوٹران کہاں پر ہوتا ہے تو نیوکلس میں نیوٹران ہے پھر جو ہے تو کیا چیزیں ہیں نیوکلس الیکٹان گھوم رہے ہیں ہاں جی۔ کرتے ہاں یہ روح ہے نا یہ روح ہے جما ہے یہ حرکت جو ہے نا ایٹم کے اندر جو حرکت ہے جس کا ایک آربٹ جو ہے وہ الیکٹران کا ہے دوسرا آربٹ جو ہے وہ پروٹان کا ہے پروٹان دونوں مرکز میں ہے الیکٹران گردا گرد گھوم رہے ہیں تو یعنی یہ حرکت جو ہے یہ روح ہے جماداتی ہے روح جماداتی ہے اور روح نباتاتی جو ہے وہ تو پھر باقاعدہ اس میں ہے نباتات میں باقاعدہ روح کا بیان ہے جس یعنی کی وجہ سے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں اور اس میں جو ہے تو درختوں کو کاٹیں اور روبت اس کے اندر باقی رہتی ہے اگلا موسم آتا ہے تو کٹے ہوئے درخت پر پتے لگتے ہیں ہاں جی؟ لگتے ہیں نا کہ جب گرمی تیز ہو جاتی ہے اندر کی روبت خشک ہو جاتی ہے بس پتے لگنا بند جاتے تو یہ یعنی اس کی روح بتاتی ہے ہاں جی اس کے دو کو اور بھی بیان کرتے تھے ابھی بھی یاد آئی پھر بھول گئی کا ہاں وہ سیلولر لائف ہے سیلولر لائف ایک آرگنیزمن لائف ہے سیل بھی زندہ ہے نا بدن کے سارے سیل زندہ ہیں لیکن یہ ان کی سیلولر لائف ہے اس سیل کو آپ ادا کر کے کلچر میں ڈالیں تو زندہ رہتا ہے نا یہ اس کی سولر لائف ہے اور ایک بدن کے اندر آ کر وہ آرگینزم بن لائف ہے پورے جوڑ میں آیا ہوا ہے تو یہ اس کی روح جما روح حیوانی ہو گئی جی نہ بتا دی بتا دی کو کاٹ کے پھینک دیں بارشیں آئے باہر آئے پھر پتے بھی لگتے ہیں پھول بھی لگتے ہیں لیکن جب گرمی زیادہ ہو جائے اندر کی ساری رتوبت خشک ہو جائے بس پھر سوکھ جاتا ہے تو اس کی لائف تو ختم تھی سل لائف اس کی باقی تھی جزوی روح اس کی باقی تھی کلی اس کی کھٹ گئی تھی کلی ختم ہو گئی تھی پھر روح ہے حیواناتی روح ہے سارے گائے بھینس بیل پیتا بیڑیا مرغی سب کی یہ حیواناتی ارتقا آخری درجہ ہے تو روح انسانی ہے جس کو اللہ باقیوں میں شعور ہے باقی ارواح میں شعور ہے اور انسانی روح انسان میں شعور شعور کے ساتھ ادراک ہے ہاں جی؟ وہ درخت کا بھی درخت روشنی کا دور جا رہی ہے درخت پائے کے نیچے ہے تو وہ جھک کر اپنے آپ کو روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ اس کی روح جو ہے اس کو کشش ہو رہی ہے اس طرف کو روح روح ہے میں بتاتی اس کی جو ہے اور سب سے ارتکار کی شکل میں جو ہے تو روح انسانی ہے جس کے پاس شعور کے بعد عقل بھی ہے تو اس کے پاس صرف شعور ہے بھوک لگے تو جانور کھانا کھاتا ہے پیاس لگے تو پانی پیتا ہے یہ شعور ہے اور عقل پھر جو ہے وہ انسان کو عطا کی گئی کہ اپنے فائدہ نقصان کو جانتا ہے اب چارہ کھلا رہے ہیں جانور کو پیر میں رسی ڈال رہے ہیں اس کو پتہ نہیں چل رہا دونوں پیروں کو باندھ کر کھینچتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں اسے دو پیروں کو باندھ جکڑ جکڑ لیتے ہیں چھری پر پیر ہیں کیونکہ اس کی روح حیوانی ہے وہ خاص مفاد تک سوچتی ہے اس کے آگے اس کی سوچنی گرمی میں کھڑا ہو سردی میں ٹھنڈ میں آ جاتی ہے سائے میں آ جاتی ہے بھوک لگے چارہ کھاتی ہے اور پیاس لگے پانی کی ٹھیک ہے اتنا اس کو ادراک ہے باقی اس کو ادراک نہیں ہے سب سے ارتقا کی آخری حد جو ہے یہ روح انسانی کو ملی اس چیز کو مکلف بھی بنایا گیا اس پر احکامات نہ سکتے فائدہ نقصان کو صحیح برائی کو نہ حق کو سمجھتا ہے سب سے آخری اس کو دیا گیا ٹھیک ہے تو بات کہاں سے شروع کی تھی جی؟ چار تو اس کو مکمل جو مکمل جو سمجھ دی گئی ہے وہ روح انسانی کو دی گئی ہے جو فائدہ نقصان حق نہ حق ظلم انصاف یعنی حق باطل ظلم انصاف اچھائی برائی سب چیزوں کو سمجھتی ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے کی روشنی پر عمل کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ساری کائنات پر جو حالات آنے ہیں اس کا ذمہ دار اس کو و شعور جن کو دونوں چیزیں اللہ دی تھی انسان کو اس کو ذمہ دار سنایا گیا اس کے استعمال پر ساری کائنات میں ساتھ آئیں گے وہ انسان پر بھی آئیں گے حیوانات پر بھی آئیں گے ذمہ دار پر سات چیزوں پر اثرات آئیں گے وہ انسان کے استعمال پر آئیں گے کیونکہ مکمل اللہ مکمل جو وہ سمجھ لی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو نصیب کروں لہٰذا یہ مکلف ہوا اس کے ذمہ لگایا گیا کام جب آپ کو سمجھ دی گئی آپ فیصلہ بھی صحیح کریں گے تو آپ فیصلہ بھی صحیح کریں گے تو آپ اول بھی صحیح کریں گے اس لیے جب انسان غلط طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک آواز آ رہی ہے اس کو نہیں چھوڑتی یہاں کرتے کرتے آدمی اس کو دبا لیتا ہے اور اس کے خلاف کرنا شروع کر ہے بس ایک کچھ کچھ کچھ حد تک روح سیکھتی ہے سیکھتی ہے یہاں تک کہ پھر خاموش ہو جاتی ہے انسان کر گزرتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے کچھ کچھ دیر تک اس کے حق صاف ہونے کا نہ حق ہونے کا احساس رہتا ہے تو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے وہ انسان روحانی لحاظ سے بڑھ گیا بدنی لحاظ سے زندہ ہے یعنی اور اکل و شور کے لحاظ سے زندہ ہے لیکن روحانی لحاظ سے مر گیا اس اس عروف کی اس آواز کو جو آدر آواز آ رہی تھی پکار آ رہی تھی اس نے و باطل میں حق میں حق میں تمیز میں اور ساری کائنات پر اس کے انسان کے انسان کا استعمال اس کا باطن اس کی نیت اس کی فکر اس کی یقین اس کا عمل یہ ساری کائنات پر اس ڈالنا ہے کتاب واقعہ نے پہلے پڑھا سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ ایک باغ میں گیا اس نے باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے انار کا شربت پلاؤ اس نے انار توڑا اس کو نچوڑا اور گلاس بھر گیا شربت بادشاہ کو کو گئی اس بڑا بڑی خوشی ہوئی اس نے دیکھا اتنا بڑا باغ ہے اتنے اس کے انار ہے ایک انار سے ایک گلاس بھر رہا ہے اس کی تو بہت زیادہ آمدنی ہوگی اس آمدنی پر ٹیکس ٹیکسی نہیں لگا ہوا ہے ہمارے خزانے میں اس سے کچھ آنا چاہیے پھر اس پہ ٹیکس لگانے کی نیت کی پھر اس کو مالی سے کہا کہ اور شربت لاؤ اس سے ایک انار کو توڑا اس نے چھوڑا گلاس نہیں بھرا ہے پیارا نہیں بھرا ہے دوسرے کو چھوڑا دوسرے کو نہ چھوڑا تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہوگی پہلے آپ نے ایک انار تو لاؤ اور توڑا اس سے پیالہ بھر گیا آپ نہیں بھر رہا ہے یہ مالی ہے یہ عارف تھا اللہ کی پہچان والا بندہ تھا آنے والے مہمان کو نہیں پہچانتا تھا کون ہے بٹکا ہوا اکیلا مہمان آئے ہوئے ہے شکار سے ہوا بچہ اکیلا آئے ہوئے اس نے کہا کہ اس مالک نے کہا کہ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے اس کی نیت عوام سے چھیننے کی آ گئی بادشاہ نے کہا آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں بادشاہ ہوں اور میری نیت ٹیکس لگانے کی بھی چلو آپ دیکھتے ہیں اب نیت کو بدلتے ہیں اثرات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں اس کی جو نیت بدلی تو اثرات بدل گئے پھر وہ برکت کا ضرور ہو گیا تو دل کے بدلنے سے سارے حالات بدلتے ہیں سارے اثرات بدلتے ہیں ہاں۔ ہمارا پرانے زمانے میں شوق ہوتا تھا کلام اقبال فارسی والا ہی میں نے پڑھا ہے اور اس میں ضبور عجب میں شعر ہوتا تھا کہ جہان رنگ بو دانی دل دل میں دانی جہان رنگ بو کو کائنات کو تو جانتا ہے لیکن دل کیا ہے کیا اس کو بھی جانتا ہے جہان رنگ بو دانی ولے چیز میں دانی مہے کل ہلکا یہ آفاق سازد گرد خدا عالم کہ انسان یہ دل جو ہے یہ وہ چاند ہے جو ساری کائنات کا اپنے گرد ہلکا اور حالہ بنا رہتا ہے کبھی کبھی چاند کے گرد ایک روشنی کا ہلکا بنا ہوتا ہے تو یہ اس کو حالہ کہتے ہیں مہے کا ہلکا یا فاق سادت گرد ہارا یہ وہ چاند ہے جو ساری کائنات کا کو اپنے گرد ہلکا بنا لیتا ہے دل یہ دل وہ چیز ہے جہاں رنگ بو دانی دل چیز میں دانی مہے کا ہلکا یا فاق سادت گرد خدا دل بدلتا ہے دل بدلتا ہے کائنات بدلتی ہے حالات بدلتے ہیں وہ مالک میں نے کیسے بیان کیا تھا ابھی اس کو کیا کہا بات سے کیا کہا کہ بادشاہ کا جی۔ ہاں چھیننے کی ہوگی یہ کہا تھا نا ہاں، وہ خیال میں سے چھیننے کے لیے تو اس کا اثر آیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا بات ہے کہ انسان کا استعمال جو ہے نا اس کا کلب کا کالب دل کو کہتے ہیں کالب بدن کو کہتے ہیں اس کا کلب کالب کا استعمال جو ہے وہ اس کے اثرات حقیقی اثرات کائنات میں اس کے ہیں کلب کے ہے دل کا جو حال ہوتا ہے اس کے اثرات کائنات پر آتے ہیں ایسے ہی ہے تو بدن کا زبردست ساتھ کائنات پر آتے ہیں تو اس کو درست کرنا دل کو من کہتے ہیں نا من درست تندرست من درست تندرست جہان درست من دل درست ہوا تو تندرست ہو گیا یعنی من درست تندرست جہان درست ساری دنیا دوستوں دل چڑھا ہوا تو ساری ساری کائنات اثرات آ ہے کوئی سوال کریں تاکہ کوئی طبیعت کھلے بات کرنے کی آج طبیعت کمزور ہے جی کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں کہنے کے بات پہ حضر نہیں ہوئی وہ اللہ پاک یہ اللہ پاک فضل اللہ پاک کا فضل اور رحمت ہوتی ہے احساس گناہ تو بتائے بنے کے لیے رجوع کرنا اللہ پاک معاف فرماتا ہے جس کو ایک ایسی نصیب ہوئی وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گئی اللہ پاک اس کو نوازنا چاہتا ہے بار وہ اللہ پاک رحمت فرماتی ہے کہ تو سو بار میں گناہ کر کے سو بار توبہ کرے کرے صحیح توبہ کر کے صحیح توبہ کر کے آئے تو میں پھر تمہیں قبول کرنے کو تیار رد نہیں ہے بس کرتے کہ اس وقت انسان اخلاص سے کر رہا سو بار توبہ توڑے سو بار آئے تو <clears throat> اس کو رد نہیں کیا جاتا اللہ پاک اس کو لینے کو کیا اخلاق کی توبہ توبہ جیسے کر رہا ہو آدمی اس وقت سے اس سے ارادہ ہو کہ میں نے اس کو پھر نہیں کرنا ہے باقی اخلاق ہو گیا جی۔ پھر انسان ہے اس پر پھر آ سکتا ہے لوگوں <clears throat> ٹوٹ گیا پھر اس سے ہو پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تصویر نصیب فرمائی پھر نادم ہوا ہاں جی۔

ہاں، بازا بازا ناچ ہستی بازا گر کابرو گر کافرو گبرو بت پرستی بازا تین درجہ ہے ماں درجہ نو بیجنگ ست بار گھر تو بازا باز آ جا باز آ جا باز آ جا باز آ باز آ رہا جو کوئی بھی ہے باز آ جا کافر ہو گبرو پرست کافر ہے بتوں کو پوجنے والا ہے گبر آگ کو پوجنے والا ہے کافر ہے آگ کو پوجنے والا ہے بتوں کو پوجنے والا ہے باز آ جا ٹیکس بڑا دربار یا نامی کا دربار نہیں ہے سو بار اگر توبہ توڑی اور پھر باز آ سیکنڈ بار بھی ہم آپ کو لینے کو تیار ہیں ہاں، گناہ کریں گے توبہ کریں گے گناہ کریں گے توبہ کریں گے اس وقت سارے انسان ایسے سالے ہو جائیں ان کی زندگی میں کوئی گناہ اور معافی اور اللہ کے آگے رونا رونا باقی نہ رہے ان سب کو اللہ پاک زمین سے اٹھا دے گا پھر ایسی مخلوق سے وہ لے آئے گا جس سے خطا ہو اور خطا کے بعد وہ توبہ بتائے گا اقبال کے شعر موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے گرے میرے ارکے انسان سے رضامت کے پشمان ہوا آدمی نام آدم ہوا اور اس پر جو ہے چند قطرے آنسوں کو گرے کہ اللہ پاک پاکستانی کریمی نے ان کو اتنی قدردانی اتنی قدردانی کی ان کی تو ان کو موتی سمجھ کر سنا گیا کے سارے کریمی نے سن لی ہے تھے میرے اب یہ تو مشکل ہی ہوتا ہے اس کا معلوم کرنا ہاں جی اس کا معلوم کرنا مشکل ہی ہوتا ہے بہرحال کی خاص اللہ والے کو جانے سے آنے ہم ہماری طرح لوگوں کو تو یہی ہر وقت سمجھنا چاہیے ہمارے گناہوں کی پکڑے اور گرفت ہیں ہاں جی؟ ہماری بدعماری گنا پکڑ پر اللہ کی گرفت ہے پکڑ ہوئی ہے یہ حالت معاف فرما دے اللہ والے جو ہوتے ہیں تو ان کو آزمائش پائی جاتی ہے اس میں کاسول میں کیرٹ کو دوڑایا جاتا ہے پانی میں ہوتے دیے جاتے ہیں نہیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں اس کو کوئی کہے کہ ہم آپ کو تکلیف سے نکال دیتے ہیں خیر نہ مجھے نکالو اس پر تو مجھے فری مل ملی ہے آگے جو ہے مجھے نہیں ملنے والی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ گویا یہ پکڑ نہیں ہے آزمائش ہے ترقی کے لیے وہ پروموشن کے لیے آئیے تو اللہ والا پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کی ترقی کے لیے آتی ہیں ان کے پروموشن کے لیے آتی ہیں ہم لوگوں پر جاتی ہے تو ہماری شامت امال خراب سے پکڑ ہوتی ہے اس کو ہم سے دھونا چاہتا ہے معاف کرنا چاہتا ہے تو اس پر جو حالات آتے ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے ان کی مزید ترقی کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سب مسئلہ ہے ہم تو یہاں بات فکیری کرنی ہوتی ہے کوئی اصلاح نفس کی کوئی فکیری کی بات سے ہم پوچھو وہ سکتی مسئلہ ہے وہ دوسری مجلس میں سب پوچھے ہمارے اس کا بھی نہیں ہے اخلاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ہر جس عمل کا حکم فرمایا ہوا ہے وہ اختیاری ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ پاک میں ایسے کسی بات کا حکم نہیں فرمایا ہوا جو انسان کے اختیار سے باہر ہو جو چیز اختیار سے باہر ہو جاتی ہے اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو اصول جو چیز اختیار سے باہر ہوئی اس کا حکم ختم جاتا وہ چیز جو انسان کے بس میں اختیار میں اللہ تعالیٰ حکم اسی کا دیتا ہے آپ نے کس بات کو پوچھا تھا جی اخلاس بازی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اخلاص کے لیے جو ہے تو وہ اتنی اس میں بال کی کھار اتارنے والی بات بھی نہیں ہے اخلاص کے لیے آدمی کسی چیز کو مفاد سے بالا بالا ہو کر الگ رضا کے لیے کر رہا ہو تو یہ اخلاص ہو گیا بعض اوقات اخلاص والا علام میں کوئی نقصان اس سے ہو رہا ہوگا لیکن ضروری نہیں کاروبار خلاص والے میں نقصان نقصان نقصان ہی ہو فائدہ بھی اس کا ہوگا یعنی فائدہ بھی دلا رہا ہوگا اخلاق والا بھی ہوگا فائدہ بھی دلا رہا ہوگا ٹھیک ہے نہیں ضروری کاروبار نقصان ہو جو مشکلات مشکلات والا ہی ہو پریشانیوں والا بھی ہوگا نہیں یعنی کہ آدمی اللہ کی رضا کی نیت کر لی اور اس کی طرف بس اس کا اخلاق ثابت ہو گیا جی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنی سختی نہیں ہے وہ اخلاق جو ہے وہ انسان سے ہو ہی سکتا ہو اور کر نہ سکتا ہو اور ایسی مشکلات میں اللہ انسان کو ڈالتا ہی نہیں اس کے بس سے باہر ہو جائے گا بزرگ فرمایا کرتے کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ کرنے کو چھوڑے نہیں آدمی نہ کرنے کو چھوڑے ڈرنے کو چھوڑے کرتا جائے خوف اس بات کا نظر ہے کہ عمل قبول سے کہیں گر نہ جائے اخلاق کے خلاف نہ ہو جائے مجھے کرتا رہنا ڈرتے رہنا ہی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کرتا رہے ڈرتا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے ان شاء اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے ہر وقت اس کی کا تعریف دینا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے اللہ انہوں نے کہا یار اللہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم جنت دوزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں <clears throat> وقت چلے جاتے ہیں آپ نے دنیا کے کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں سب بھول بھال جاتے ہیں صاحب نے فرمایا کہ خمد اللہ اگر تمہارا وہی حال اپنی جگہوں پر بھی رہے جو انہیں مجلس میں ہوتا ہے تو پھر راستوں میں بستروں پر فرشتے تم سے مسافر کریں حنزلہ گائے گائے یہ بات ہر وقت حاصل نہیں ہوتی ہے گائے گائے حاصل ہوتی ہے انسان ہے دنیا کام لگے ہوئے ہیں چیزیں لگی ہوئی ہیں ایک آدمی کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا اس کی گناہ کی طرح ہی نہیں ہوتا اس کو پہلے مجاہدہ کا سواد مل رہا ہے اب اس کو سواد نہیں مل رہا پہلے مجاہدہ پر اس کو مل رہا اب تو اس کے اس کے نفس کے لیے وہ چیز ہے قسم کا سرور بن گئی نیکی اور دوسرے کے لیے تکلیف ہے نیکی تو آپ نے نفس پر جبر کر کے تکلیف کو برداشت کر کے کر رہا ہے تو مجاہدہ کا سواب اس کو مل رہا یہ مجاہدہ کر کے پار ہو گیا ہے ہاں؟ مجاہدہ کا سواب اس کو مل رہا ہے کیونکہ وہ نفس پر جبر کر کے نفس کے خلاف کر کے کر رہا ہے مجاہدہ کیا ہو رہا ہے جو نفس کے خلاف کر کے کر رہا ہے ہاں؟ اس لیے ہمیں گے آپ کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کر دیں تکلیف میں یہ ہوتا ہے نا کہ تو ہم لوگ تو ایسے ہی چلنے والے ہیں تقریب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بدلائے سنتا ہے جس سے اس کا دل مطمئن ہو گیا اس کو آدمی اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا اختیار کرنے کے بعد میں واجب ہو گیا کہ اس کی پوری پابندی کرے ٹھیک ہے نا ہمارے علاقے میں سارا سیٹ اپ ہی انفی ہے ٹھیک ہے نا کتابیں انفی ہیں علماء انفی ہیں والدین ہمارے انفی ہیں دوست انفی ہیں تو ہمارے لیے اسی طرح کو چلنے میں آسانی ہے ہم دوسروں کو غلط نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی؟ پھر آپ یہ ہے دلائل سننے کا آپ کو موقع ملے کہ آپ کہیں گے جی آپ نماز میں رکھے بیان نہیں کرتے ہیں کافی ہم یہ جی آزاد کرتے ہیں اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ غیر مقلد ہیں یہ یہ امام شافی کسی امام کو ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ غیر مقلد ہے ان یعنی میں ہر ایک آدمی خود امام ہوتا ہے تو اس میں کیا بات کہہ رہے تھے جی تو ہمارا سٹا بنتی ہے نا سٹا بنتی ہے ہمارا ٹھیک ہے نا جی تو اس کی ہمارے لیے اسی میں آسانی ہے اس کو اختیار کرنے میں آسانی ہے اس کے مسائل ہیں مل رہے ہیں علماء مل رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی؟ چالو چیز ہے کتابیں اس کی موجود ہیں ہمارے والدین گرد و پیش کو کر رہے ہیں ہمارے لیے اس میں آسانی ہے پھر جو ہے تو یوں کسی دوسرے مسئلے کو سیکھنا ہوتا ہے وہ آدمی اشتہار کے درجے کا جو آدمی ہے جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں اتنا اس علم میں ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے ہم لوگ ہمارے لیے اسی بہتری ہوتی ہے کہ ہم ایک سیٹ اپ کو لے کر چلیں اس کو پورا فالو کریں اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ دلائل کو سنیں پھر دیکھے اس میں سے کن دلائل سے مطمئن ہوتا ہے اس کا بہت کافی مشکل کام ہے ٹھیک ہے نا اب آپ آپ چلے جائیں بطور مریض ڈاکٹر کے پاس یعنی، اور اسے آپ نسخہ لکھوا دیں نسخہ لکھنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ نے تشکیل کیسے کی آپ نسخہ کیسے لکھا یہ کیسے اثر کرے گا وہ کہے گا برخدار اس کے لیے تو میں نے لگائے ہیں بیس سال لگائے ہیں آپ کو بیس سال فارغ کر کے میرے پاس بیٹھنا ہوگا پھر میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا اور ابھی یہ آپ کے ذہن بس یہی ہے کہ آپ مجھے اپنے آلات بتائیں نسخہ لکھ کر جا کر استعمال کریں میری تکلیف کریں ہاں جی؟ کیونکہ آپ خود مجھے بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بیس سال لے کر آنا پڑے گا آپ کے لیے آسانی سی میں کہ آپ اس کو ہماری مان کر چلیں کریں اور اس میں جو ہے تو اس میں آسانی دنیا کے سارے کام دنیا میں ہم سارے مقدس ہیں ہاں جی؟ میرا مکان بن رہا ہے میں نے کبھی جا کر نہیں پوچھا سے کہ آپ نے یہ کیسے کیا یہ کیسے کیا ہاں جی؟ کبھی کبھی میں بھی اپنے بیچ میں اشتہار کھا کرتا ہوں تو ایسا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے خبر کی ہمارے مطلب اس سے کیا کیا میں بیچ میں آرکیٹیکٹ تو میں نے اپنا ایک مشورہ دیا تھا میں دروازے نے دونوں ایک جگہ لا کر رکھتی ہے ایک یہاں ہوتا ہے ایک یہاں ہوتا ہے وہاں تو اس ٹھیک ہے یہ آپ کی بات تھی لیکن سب جگہ سے میں گزر رہے ہوتے آپ کی سفر نہ بن سکتی <laughs> میں نے کہا اس کا پھر فیلڈ اس آدمی کا دن رات کی سوچ ہے اس پر لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے میں ایک دن میں کیسے اس میں اپنی رائے کا استعمال کر سکتا ہوں ایک دن کی سوچ کا فیلڈ آواز پندرہ سال سے کام کر رہا ہے کتنے سے بچیاں ڈیزائن کی کتنے سے گھر ڈیزائن کی ہے مجھے اس کی بات کر چلنے میں فائدہ ہے اور میں کہ انہیں میری باتوں مانا کرا Yeah. کہ احترام اگر اس کو فالو نہیں کر سکتے تو احترام اس کا کریں ہم ان کو سیٹ اپ بلکہ وہ دوسرا واقعہ اس ہے کہ انہوں نے کیا رحمۃ اللہ تو بہت پائے کے عالم ہے نا یہ مطلب ہے کہ درجہ اتحاد کے عالم ہے کہتے میرے طرف سے یہ خیال آیا کہ میں یہاں سے تقلید کا خاتمہ کر دوں ہندوستان میں اور بالکل یہ نیا سیٹ اپ سیٹ اپنا شروع کروں تین باروں تین مسئلوں کے بارے میں ایک یہ تقریر کا خاتمہ کروں اور ایک جو ہے تو میں میرا اشتہار یہ کہہ رہا ہے کہ تلی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ باقی خلفات افضل ہیں دوسرا یہ اور تیسرا میرے دل میں خیال آیا کہ بلّہ خود قادر مطلق ہے ساری چیزیں اسباب ہیں اسباب کا محتاج نہیں تو پھر میں کماؤں کھاؤں پیوں مجھے کھانے پینے کی کیوں ضرورت ہے اور کمانے کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ اللہ پاک قادر مطلب ہے پالتا ہوا ہے روٹی تو نہیں پالتی یہ میں یہ میرے کل پر یہ باتیں وارد ہوئی تو مجھے اس بات کو فرمایا گیا کہ ہندوستان میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے وہ انفیت کے ساتھ یعنی پاکستان کے اللہ کے ہند میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حنفیت کے ساتھ جہاں تک یہ کیا چکا ہے اور ایک ساتھ سیزر مسلمانوں کا چالو سب کا ستا سب کیا ہے یعنی، ستا سڑک ہے اور اس کا کتنے کا ہے جی سافی ہے پندرہ سترہ دس ستہتر پانچ کتنا ہو گیا باسی کتنا سی باسی باسی ہو گیا پندرہ کا شافی ہو گیا ہاں جی باسی کتنا بن گیا باسی اور ہے دس کا جو ہے تو وہ ہے بالکی ہے نو کا بالکی ہے کتنا ہو گیا اکانوے اکانوے ہو گیا اور آٹھ کا حملی ہے کتنا ہو گیا اور یہ لہدیش جو ہے مقلد جن ہے یہ ایک فیصد ہے یہ ایک فیصد لوگ ہیں اور امام تقریباً کتنے گزرے ہیں کوئی بارہ امام گزرے ہیں اپنے اپنے دور میں لیکن آج کے فکے پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئے چار باقی رہ گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد انسان یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے بہت مشکل مشکلات جھیل کر انہوں نے کیے ہوئے آج کل کے دور کے انسانوں کے بس میں اس کو کر سکیں اپنا اتنی مشکل کر سکیں اور ہمارے انہوں نے پیار اب دیکھیں نا یہ سعودی عرب والے حملی پتا ہے نا ان کی عدالتوں میں ہمارا جو ہے فتوا عالمگیری فتوا این جی کے نام سے پڑا ہوا ہے ان کو اپنے گھر کی فیصلے میں کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اس کو بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا ہاں، اتنا مشکل کام پہ لوگوں نے کیا ہوا ہے اتنی میں نے جانے لوگوں کو تو بس نہیں بات بس نہیں ہے اتنی مشکلات کو جھیلنا ہے آج کل کے دور میں ہاں، ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں یہ موضوع تو نماز کے لیے تلاوت کے لیے شرط ہے قرآن چھونے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے شرط باقی دعا فکر فکر آپ جو ہے بغیر کے کر سکتے ہیں قرآن کو چھو دیں گے زبانی تلاوت کرنے آئے تو بغیر وضو کے کر سکتے ہیں چھونا پڑ رہا ہو تو تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ آج وقت ضائع نہ کرنا ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج ہاں، کبھی